ایوب نے نافع سے اسی کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرایا کی بے میں اس کے اندازے کی مقدار کے حساب سے لین دین کی اجازت دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھیاسی